تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی اور انہیں نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کی رغبت دلائی گئی جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا بلکہ رسول اللہ کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے بس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچازاد بھائی ہیں اللہ کی جو نعمت آئی ان میں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان سے حسد کر کے نبی کی مخالفت اور تکذیب پر آمدہ نہ ہونے کی ہدایت ہو رہی ہے